یہ جشن مصطفیٰ کا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا یا مصطفیٰ مصطفیٰ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں جشن میلا دن نبی عاشقوں کی جان ہے جشن میلا نبی سب عاشقوں کی جان ہے ہر مسلمان شاد ماغ غم زدہ شیطان ہے ہے جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز ہم تک منائیں گے سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم سب سے بڑا جشن منائیں گے میلا دے مصطفیٰ ہے دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے آج گے جشن ولادت اس شہ لولاک کا آج گے جشن ولادت اس شہ لولاک کا جس نازل حق ذریعہ نے کیا قرآن ہے یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے العزیز انشاء اللہ العزیز ہم حشر تک منائیں جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مستفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے دنیا کا سب سے بڑا جشن گے میلا دے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے سب کو مستفیٰ گے سب سے پرچم ہر طرف لہراؤ پیارے بھائیوں سب سے پرچم ہر طرف لہراؤ پیارے بھائیوں آج اس کا جشن گے ایمان کی جو جان گے یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتا شاء شاء اللہ اللہ العزیز العزیز ان ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو ب کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائے پیلا دے مصطفیٰ ہے پیلا دے مصطفیٰ ہے پیلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے گھر سجاؤ سب گلی کوچے سجاؤ عاشقو گھر سجاؤ سب گلی کوچے سجاؤ عاشقو جشن آمد کا منانا عشق کی پہچان ہے گے جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منا میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو بسائیں گے ہر برس جشن ولادت کی جو ہے یہ دھوم دام ہر برس جشن ولادت کی جو ہے یہ دھوم دام سب خدا کا فضل ہے سرکار کا فیضان جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ العزیز انشاءاللہ اللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم کا سب سے بڑا جشن منائیں گے میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے یا خدا تیری عنایت ہی تو ہے کہ تجھ پہ اور یا خدا تیری عنایت ہی تو ہے کہ تجھ پہ اور آمنا کے لال پر اتار کا ایمان جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے پیارے نبی کا